ابو اسامہ نے بیان کیا ہے شام سے ان کے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی سایت اور جو شخص مالدار ہو وہ اپنے کو یتیم کے مال سے بالکل رو کے رکھے البتہ جو شخص نادار ہو تو وہ دستور کے مطابق کھا سکتا ہے کے بارے میں فرمایا کہ یتیموں کے ولیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یتیم کے مال میں سے اگر ولی نادار ہو تو دستور کے مطابق اس کے مال میں سے لے سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو پینسٹھ